بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الممتحنہ آیت چار پانچ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم کفار سے تعلقات کے معاملے میں ہر مومن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے انہوں نے کفار سے کھلم کھلا دشمنی عداوت اور برات کا اعلان کیا اور صاف فرما دیا کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ساتھ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اے ہمارے رب ہم نے کفار سے قطع تعلق کر کے تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے اور اپنی قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ سب نے واپس تیری طرف لوٹنا ہے یا اللہ ہم کو کافروں کے واسطے آزمائش کا مقام اور تختہ مشق نہ بنا یعنی ان کو ہم پر ایسا غلبہ نہ دے کہ ہماری کمزوری اور بے بسی دیکھ کر خوش ہوں اور خود کو حق پر سمجھیں اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور تیرے غلبے اور حکمت سے یہی امید اور توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب اور رسوا نہ ہونے دے گا قرآن مجید کا بیان فرمودہ ایک والہانہ اور مؤثر استغفار ربنا علئی کا توقع نہ ولی کا انبنا ولی کا المصیر ربن الجالن فطن طلدین کفرو اللہ ربنا انك انت العزیز الحکیم آیت سات عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم کفار سے ترک تعلقات کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے رفقا کے طریقے پر چلو اگر اس کے خلاف کرو گے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے اللہ تعالیٰ کو کسی دوستی یا دشمنی کی کیا پرواہ وہ غنی اور ہر طرح کی خوبیوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کفار جن کے ساتھ آج تمہیں دوستی سے منع کیا جا رہا ہے وہ کل ایمان لے آئیں تب ان میں اور تم میں خوب محبت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کی مغفرت و رحمت کا دروازہ کھلا ہے اس لیے جو بھی سچی توبہ کر کے آتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے اور اس حکم کے بارے میں تم میں سے جس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ فتح مکہ کے بعد تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے اور جو کل تک جان کے دشمن تھے وہ مسلمانوں کے جان نشاور کرنے والے دوست بن گئے ترجمہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں جن سے تمہیں دشمنی اور دوستی قائم کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے آیت بارہ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم جو مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوں ان سے ان چھ چیزوں پر بیت قبول فرمائیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نمبر ایک شرک نہیں کریں گی نمبر دو چوری نہیں کریں گی نمبر تین بدکاری نہیں کریں گی نمبر چار اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی نمبر پانچ بہتان نہیں گھڑیں گی یا اولاد کے نصب کے بارے جھوٹ نہیں بولیں گی نمبر چھ نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی یہ آیت بیت کہلاتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیت کے لیے آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقرار لیتے تھے مگر یہ بیت زبانی ہوتی اس میں کبھی کسی عورت کے ہاتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو مس نہیں کیا وسط وفی اللہ بیت قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ ان سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئیں یا آئندہ جو کمی کوتاہی ان احکامات پر عمل میں ہو جائے اس پر ان کے لیے مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے ان کی کوتاہیاں معاف فرمائے گا آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شیخ کو اپنے مریدین مرد ہوں یا عورتیں کے لیے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے